تو اس کی وضاحت کیجئے کہ سجدے میں عربی کی کون سی دعا کر سکتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی عرض کر دوں کہ کیا عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں بھی دعا کرنے کی کیا گنجائش ہے بسم اللہ وسلاۃ وسلام علیہ رسول اللہ وباد بھائی کا سوال یہ ہے کہ سجدے کے اندر کثرت سے دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو ہمیں کون سی دعائیں کرنی چاہیے اور کیا عربی کے علاوہ دوسری زبان کے اندر دعا کرنا جائز ہے سجدے کے اندر تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے سجدے کے اندر وہ ساری دعائیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت شدہ ہیں آپ ان ساری دعاؤں کو پڑھیں یاد کر لیں ان کو پڑھیں اس طریقے جو عام دعائیں آتی ہیں آپ انہیں بھی کر سکتے ہیں یا مقلب القلوب ثبت قلبی العدین یا مصرف القلوب صرف قلبی الطاطی اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں اللہ مین صلق الجن عما کرب علیہ من قول و عمل و بک اللہ وما کرب علیہ من قول و عمل اور اس طریقے سے اللہ عمینیہ اعزبک من نفا کے و شکاء کے وہ سہیل اخلاق جتنی بھی دعائیں اللہ کے سر ثابت ہیں آپ ان دعاؤں کو پڑھ سکتے ہیں جی ہاں اور جو دعائیں ہمارے نبی نے کی ہیں سجدے کے اندر بہت ساری دعائیں ہمارے نبی نے کی ہیں وہی ایک دعا نہیں سبحان نبی اللہ علیہ بہت ساری دعائیں ہیں اگر انسان ان ساری دعاؤں کو پڑھے گا تو کم سے کم تین چار منٹ لگ جائے گا یا اور جو عام دعائیں ثابت ہیں اگر ان ساری دعاؤں کو انسان پڑھے گا تو اور زیادہ وقت لگ سکتا ہے تو انسان کوشش یہ کرے کہ جو دعائیں ہمارے نبی ثابت ہیں وہ دعائیں انسان پڑھے کیونکہ ان کے اندر زیادہ جامعیت ہوتی ہے وہ زیادہ خیر ہوتا ہے اس کے اندر زیادہ بھلائی ہوتی ہے اور وہ دعائیں اگر قبول کر لی جائیں تو انشاءاللہ اللہ ہمارے نجات کے لیے کافی ہو جائیں گی رہا یہ سوال کہ دوسری زبان کے اندر دعا کرنا تو اگر فرض نماز ہے تو اس کے اندر اردو کے اندر یا دوسری زبان کے اندر انسان کو دعا کرنے سے بچنا چاہیے اللہ یہ کہ کوئی انسان بہت مجبور ہے اور ستر اسی سال کی اس کی عمر ہو گئی ہے اور اس کی زبان نہیں ٹوٹتی ہے ابھی ابھی مسلمان ہوا ہے وہ اور وہ نہ سور فاتحہ یاد کر سکتا ہے نہ کوئی دعا یاد کر سکتا ہے پہلے وہ کوشش کرے لیکن اگر وہ انتہائی مجبور ہے اور وہ یاد نہیں کر سکتا ہے تو مجبوری کی وجہ سے ایسے آدمی کے لیے جائز ہے کہ دوسری زبان کے اندر وہ نماز پڑھے اور دعا کرے لیکن اگر مجبوری نہیں ہے تو انسان کو پہلے عربی زبان کے اندر دعاؤں کو یاد کرنا چاہیے لیکن اگر نفل نماز ہے تو نفل نماز کا حکم فرض نماز کے مقابلے میں اس کے اندر کچھ آسانیاں ہوتی ہیں اور فرض نماز کا جو حکم ہے اس کے اندر سختی ہوتی ہے اس لیے فرض نماز کے علاوہ جو نفل نمازیں ہیں ان کے اندر انسان اگر اپنی زبان میں دعا کرتا ہے تو کر سکتا ہے خاص طور سے وہ لوگ جنہیں عربی نہیں آتی ہے یا دعائیں یاد کرنے میں ان کو مشکل ہوتی ہے وہ بدرج اولا وہ لوگ اپنی زبان کے اندر دعا کر سکتے ہیں کوئی حرض کی بات نہیں ان شاء اللہ اگر نفل نماز ہے لیکن اگر انسان یاد کر سکتا ہے تو اس کو پہلے یاد کرنا چاہیے اس کے لیے زیادہ بہتر ہے لیکن فرض نماز کے اندر میں نے کہا کہ انسان اپنی زبان میں دعا نہیں کرے گا اللہ یہ کہ انسان اگر مجبور ہو گیا ہے نیا نیا مسلمان ہو یاد نہیں کر سکتا تو اسی صورت میں وہ کر سکتا ہے اس کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے جی جی فرمائیے بھائی کا سوال یہ کہ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں اور شیطان ہم کو بہکاتا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے تو دیکھیے اگر شیطان آپ کو بہکاتا ہے تو آپ اس حصے کو دور کرنے کی کوشش کیجیے اور اس طریقے سے عالد اللہ میں شیطان عظیم پڑھیے اور بائیں طرف جو ہے آپ چھٹکار لیجیے اس طریقے سے تو اس کی وجہ سے بھی انسان کا جو ہے جو شیطان کا وسوسہ دور ہوتا ہے اور جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ یہ شعور رکھے جو میں نے ابھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ کھڑا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے اگر یہ شور پیدا رہے گا تو انسان کا دماغ ادھر ادھر نہیں جائے گا تیسری بات یہ ہے کہ انسان کیا کرے جو قرآن کی آیات ہیں ان آیات میں غور کرے اور اس پر اس کے معنی پر غور کرے تو اگر آیات اور معنی کے اندر غور کرے گا تو اس کے اندر بھی اخلاص پیدا ہوگا ایسے ہی آخری بات یہ ہے کہ یا تیسری چوتھی بات کہ جب وہ نماز کے اندر کھڑا ہو تو یہ سوچ کر کے کھڑا ہو کہ اس کی آخری نماز ہے اسی طریقے سے یہ سوچ کر کے کھڑا ہو کہ وہ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہے اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے اللہ سے قریب ہوتا ہے لہذا وہ گویا کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے جیسے ایک بندہ یا ایک شخص کسی بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے بڑے ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا جو اس مجلس کے خلاف ہو یا جو بادشاہ کی شان کے خلاف ہو کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا تو انسان اگر یہ ساری چیزیں شعور کر لے سوچ لے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہے اور اللہ ابراہین ہمارے سینے کے اندر جو باتیں کھٹکتی ہیں جو وسوسہ آتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ ہم کو جانتا ہے ہمارے بارے میں تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی یہ ساری چیزیں ختم ہوگی تو اللہ تعالیٰ سب کے دلوں کو ہمارے دلوں کو وسوسوں سے بچائے اور یہ اللہ تعالیٰ رحیم اور کریم ہے کہ انسان اگر کوشش کرتا ہے اس کے باوجود اگر وسوسا اس کا دور نہیں ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے جیسا کہ اللہ کے سور صلی اللہ وسلم کے حدیث ہے کہ ہمارے کی ہم اللہ رب العالمین سمت سے اس کے دل کے اندر جو وسوسے آتے ہیں اور اس طریقے سے جو خیالات آتے ہیں جب تک وہ عمل نہیں کرتا اس وقت تک اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا لیکن ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ان کو دور کریں کیوں اس لیے کہ تبھی جا کر کے ہمیں عبادات کے اندر لذت ملے گی اگر یہ ساری چیزیں ہم دور کر دیں گے اگر ہم عبادات کو ایک روٹین سمجھ کر کے عادت سمجھ کے کریں گے تو ہمارے اندر وہ روح نہیں پیدا ہوگی وہ مزاج نہیں بنتا ہے اور نہ ہی وہ خوش و پیدا ہوگا لہذا جب انسان عبادت کرے سوچ کر کے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہے لہذا ممکن حد تک اپنے عبادات کے اندر خوش اور خوضو پیدا کرے اخلاص پیدا کرے حسینیت کے ساتھ اللہ کی بات کرے اور قیامت کا منظر اپنے سامنے رکھے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے ایک دن اور ہمیں ان سب چیزوں کا حساب دینا پڑے گا اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا ریاکاری کے بارے میں ان تمام چیزوں کے بارے میں تو ہم کیا جواب دیں گے تو اس لیے انسان ساری چیزیں اگر اختیار کرتا ہے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ اس کے دل سے وہ سسا دور ہوگا ایک دیتا ہوں لاک ڈاؤن کی وجہ سے کیا گھر میں جمعہ کی نماز پڑھی جا سکتی ہے یہ سوال آپ نے غالباً پہلے جواب دیا ہے لیکن یہاں پہ چونکہ کیا جا رہا ہے اس لیے میں عرض کرتا چلوں اور اگر لاک ڈاؤن کے دوران میں اگر ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں گھر میں تو کیا ظہر کی نماز پڑھنا چاہیے یا جمعہ کی نماز اور دوسرا یہ ہے کہ عام دنوں میں عورتوں کو گھر میں جب وہ نماز پڑھ رہی ہیں تو جمعہ کے روز وہ ظہر کی نماز پڑھیں گے یا جمعہ کی نماز پڑھیں گے دو سوال ہے پہلا سوال یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم لوگ گھروں کے اندر محصور ہیں محفوظ ہیں بند ہیں تو کیا ظہر کی نماز پڑھیں گے یا جمعہ کی نماز پڑھیں گے تو اس کا جواب یہ کہ ظہر کی نماز پڑھیں گے جمعہ اور ظہر کے اندر فرق ہے گھر کے اندر جمعہ کی نماز نہیں ہوتی ہے گھر کے اندر ظہر کی نماز ہوتی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو ظہر کی جو جمعہ نہ پڑھے وہ ظہر کی نماز پڑھے لہذا جمعہ کے بجائے انسان ظہر کی نماز پڑھے گا اور اس کے بارے میں میں نے تفصیل سے بتایا بھی ہے اور اس سے پہلے میں نے سوال کا تفسیر کے ساتھ جواب دیا ہے اس تفسیر کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے بس اتنا سمجھیں کہ ظہر کی نماز ادا کی جائے گی کیونکہ جمعہ اور ظہر کے اندر فرق ہے اور جمعہ کے اندر اصل یہ ہے کہ کم سے کم جمعہ کی نماز ہو شہر کے اندر اس لیے آپ دیکھیں کہ اللہ کے سر کے زمانے میں بھی ہر مسجد کے اندر جمعہ کی نماز نہیں ہوتی تھی بلکہ جو بڑی بڑی مسجدیں ہوتی تھیں انہیں کے اندر ہوتی تھی آپ کی مسجد میں ہوتی تھی قبا کے اندر ہوتی تھی اور چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہوتی تھیں اور لوگ سب آ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے مسجد نبوی کے اندر اور آج بھی آپ دیکھیں مملکت سعودی عرب کے اندر باقاعدہ <clears throat> اس کے اوپر عمل ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہوتی ہیں جہاں پر پنج وقتہ نمازیں ہوتی ہیں اور جمعہ ان میں نہیں ہوتا ہے لیکن ہمارے ملک کے اندر مسجدوں کی قلت ہے اور لہٰذا مسجدیں زیادہ نہیں ہوتی لہٰذا ہر مسجد کے اندر ہمارے یہاں نماز پڑھتے ہیں تو ایسا ہے کہ مسجدوں کے اندر اصل یہ ہے جمعہ کے اندر کہ کم سے کم مسجدوں کے اندر نماز ہو زیادہ سے زیادہ کثرت تعداد ہونی چاہیے اور میں کوکر میں گیا تو محسلہ کے اندر میں نے یہ چیز دیکھی الحمد للہ کہ وہاں جمعہ کے دن صرف ایک مسجد کے اندر جمعہ ہوتا ہے بس ایک مسجد کے اندر پورے محسلہ کے اندر ایک مسجد کے اندر جمعہ ہوتا ہے بس اور باقی مسجدیں بند کر دی جاتی جمعہ کی نماز میں نہیں ہوتی ہے میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار محسلہ کوکن کے اندر جا کر کے میں نے یہ چیز دیکھی اور الحمد وہاں میں نے جمعہ کی نماز بھی پڑھائی تو الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ <clears throat> جمعہ کی نماز نہیں پڑھیں گے آپ ظہر کی نماز پڑھیں گے اور لیکن چار رکعت نماز پڑھیں گے بھائی کا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا عورت گھر کے اندر جمعہ کی نماز پڑھے گی اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں وہ گھر کے اندر ظہر کی نماز پڑھے گی عورت پر جمعہ کی نماز نہیں ہے لیکن اگر جمعہ کی نماز ہوتی ہے مسجد کے اندر اور عورت اس مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے جاتی ہے تو اس کی نماز جمعہ ہو جائے گی لیکن عورت پر نماز جمعہ فرض نہیں ہے نہ مسافر پر فرض ہے نہ بچوں پر فرض ہے نہ غلاموں پر فرض ہے تو اس طریقے سے نماز جمعہ فرض نہیں ہے عورتوں پر لہذا گھر کے اندر نماز جمعہ نہیں پڑھیں گی وہ ظہر کی نماز پڑھیں گی جی ہاں کہنا چاہیے بھائی کا سوال یہ ہے کہ چھینک آنے پر نماز الحمد الحمدللہ تو کہہ سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں اللہ رب العالمین کی تعریف ہے اور سورہ فاتحہ میں اللہ الحمد للہ رب العالمین بہت ساری میں الحمد ہے تو کہہ سکتے ہیں انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور باتھ روم میں اگر چھینک آئے تو بھی آپ الحمدللہ کہہ سکتے ہیں دیکھیے باتھ روم میں قضائے حاجت کرتے وقت ذکر کرنا منع ہے انسان پیشاب کر رہا ہو یا انسان پیخانہ کر رہا ہو یا انسان عورت سے ہم بستری کر رہا ہو تو ایسی صورت میں وہ عمل کرتے وقت قضائے حاجت کرتے وقت پیشاب کرتے وقت ان چیزوں میں کے وقت انسان کے لیے کہنا منع ہے کہ انسان نہ کرے وہ وہاں پر ذکر کرنا منع ہے ٹھیک ہے لیکن اگر انسان واش روم میں ہے چھینک آ گئی اور اس طریقے سے وضو کرنے کا بھی مان لیجیے وہیں پر ہے تو انسان الحمد للہ بسم اللہ کہہ کر کے وضو کرے گا باقاعدہ شیخ شیخ البانی امام البانی رحمۃ اللہ سوال کیا گیا کہ ایک انسان واش روم میں ہوتا ہے نہانا بھی وہیں پر ہے انسان پیخانہ بھی وہیں کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہیں پر وضو کرنے کے لیے واش بیسن بھی ہے تو وضو کرتے کا بسم اللہ کہے گا تو انہوں نے یہی جواب دیا تھا کہ بسم اللہ وہ کہے گا کیونکہ پیشاب پیشاب کرتے وقت یا پیخانہ کرتے وقت یہ بسم اللہ کا ذکر کرنے سے منع کیا گیا اب انسان پیشاب سے فارغ ہو گیا پیخانے سے فارغ ہو گیا لہذا کیا کہے گا بسم اللہ وہ کہے گا شیخ صالح فیضان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں بسم اللہ کہے گا لیکن بلند آواز سے نہ کہے اور زبان کو حرکت دے تو انہوں نے بھی کہنے کے لیے کہا لہذا بسم اللہ ہم کہیں گے ایسی صورت میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور ایسی اگر چھینک آ جاتی ہے تو انشاءاللہ انسان الحمدللہ کہے گا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے جی ہاں بچے کے پیچھے جماعت بنا کر نماز پڑھ سکتے ہیں اور بچہ فرض اور تراوی دونوں نماز پڑھانے کی گنجائش کیا ہے بھائی کا سوال ہے کہ بچے کی عمر گیارہ سال کی ہے تو کیا اس بچے کے پیچھے تراوی اور فرض کی نماز پڑھ سکتے ہیں ہم تو اگر بچہ حافظ قرآن ہے تو ایسی صورت میں اسی کا حق ہے نماز پڑھانے کا اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تم میں سب زیادہ نماز پڑھانے کے امامت کے حقدار وہ ہیں جو زیادہ قرآن کے یاد رکھنے والے ہیں اگر دونوں برابر ہیں تو جسے زیادہ <clears throat> سنتوں کا علم ہے اگر سنت کا علم میں دونوں برابر ہیں جس نے پہلے ہجرت کی ہے اگر اس کے اندر دونوں برابر ہیں لوگ برابر ہیں تو جو زیادہ عمر والا ہے تو عمر کو مقدم نہیں کیا گیا ہے بلکہ قرآن کو مقدم کیا گیا ہے اور ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں کے اندر جب شہدا کو دفن کرتے تھے تو ان کو آگے رکھتے تھے جو حافظ قرآن ہوتا تھا تو حافظ قرآن کی ایک اہمیت ہے اس کا ایک مقام ہے اگرچہ اس کی عمر کم ہے لیکن وہ نماز پڑھانے کا زیادہ حق رکھتا ہے لہذا اگر بچہ ہے گیارہ سال کا اور نماز پڑھا رہا اور کوئی آدمی دوسرا نہیں ہے جو حافظ قرآن ہو تو اسی کو نماز پڑھانے کے لیے آگے کرنا چاہیے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں امر بن نبی سلمہ ایک صحابی ہیں ان کی عمر چھوٹی سی تھی نو سال کے تھے وہ اور وہ جب وہ مکہ کے قریب رہتے تھے اور جب لوگ مکہ آتے تھے کیونکہ مکہ یہ سمجھ لیجیے مرکز تھا لوگ مکہ آتے تھے عبادت کرنے کے لیے طواف کرنے کے لیے اور حج کرنے کے لیے عمرہ کرنے کے لیے تو اور جب اللہ کسور صلی اللہ علیہ وسلم مبوس ہو گئے تو لوگ آتے تھے ان کے پاس تو جب لوگ واپس جاتے تھے تو یہ امر بن نبی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیا کرتے تھے لوگوں سے قرآن سیکھتے تھے تو سیکھتے سیکھتے ماشاء اللہ انہیں کافی صورتیں یاد ہو گئیں تو جب مکہ فتح ہوا یہ صحیح بخاری حدیث ہے یہ پوری تفصیل صحیح بخاری کے اندر نہیں ہے لیکن امامت کا ذکر صحیح بخاری کے اندر ہے تو جب یہ مکہ کے لوگ مسلمان ہو گئے اور سارے علاقے کے لوگ آس پاس کے لوگ مسلمان ہو گئے تو جب نماز پڑھنے کا مسئلہ آیا تو دیکھا گیا کہ صورت کسی کو نہیں یاد ہے تو سب سے زیادہ صورتیں نہیں یاد تھیں کن کو امر بن نبی سلما کو تو یہ لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے ان کے پیچھے پڑھنے والے بوڑھے ہوتے تھے ان کی عمر ان کی عمر سے زیادہ لوگ جن کی عمر زیادہ ہوتی تھی ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور عورتیں بھی ان کے پیچھے نماز پڑھتی تھیں ان کا کپڑا بہت چھوٹا ہوتا تھا اور جب وہ سجا کرتے تھے تو کھل جایا کرتا تھا غربت کا زمانہ تھا فقر و فاقہ کا زمانہ تھا تو عورتوں نے کہا کہ بھائی اپنے امام کو پورا کپڑا پہنا دو لمبا کپڑا پہنا دو کہ سطر تو ان کی ڈھک جائے تو وہ فرماتے ہیں کہ انہیں زندگی میں دو بار خوشی ہوئی ایک تو اس وقت جب انہوں نے اسلام قبول کیا اور دوسرا اس وقت زیادہ خوشی ہوئی جب انہیں ایک بڑا کپڑا دیا گیا جبا کہ جو اس نے ان کے صدر کو ڈھانپ دیا یہ فقر و فاقہ کا دور تھا صحابہ کرام کتنے عظیم اور افضل لوگ تھے لیکن فقر و فاقہ کا دور تھا اس وقت کی بات بتائی جا رہی ہے تو انہیں بہت زیادہ خوشی ہوئی تو امر بن نبی سلمانوں سال کے تھے وہ باقاعدہ لوگوں کو نماز پڑھایا کرتے تھے تو جب فرض نماز پڑھا سکتے ہیں تو تراوی نماز جو سنت ہے اسے انسان بدرجہ والا پڑھا سکتا ہے بلکہ اسی کا زیادہ حق ہے کہ وہ بچہ نماز پڑھائے جزاک اللہ خیر السلام علیکم اللہ آپ سے اسی طریقے سے دین کا کام لیتے رہے زیادہ سے زیادہ ایک سوال میں نے دیکھا ہے کہ کسی زندہ شخص کے وسیلے سے دعا کروانا کیسا ہے اور اس کا جواب بھی یہ آیا تھا کہ جائز ہے تو شیخ تھوڑا اس کی وضاحت کیجیے وسیلے کے تعلق سے اور اس سوال کے تعلق سے بھائی کا سوال یہ ہے کہ کسی دیندار کے وسیلے سے دعا کروانا کیسا ہے دیکھیے دیندار کے وسیلے سے دعا کرنے کا مطلب اگر یہ ہے کہ آپ اسے دعا کی درخواست کریں کہ آپ میرے لیے دعا کریں تو یہ چیز شریعت کے اندر جائز ہے یہ چیز شریعت کے اندر جائز ہے وسیلہ تین طرح کا حج جائز ہے یعنی وسیلہ تو دو قسمیں ہیں ایک تو ناجائز وسیلہ اور ایک جائز وسیلہ مشروع جو جائز وسیلہ اس کی تین صورتیں تین قسمیں ہیں پہلی قسم یہ کہ اللہ کے نام و صفات کا وسیلہ لینا اور دوسری قسم یہ ہے کہ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لینا اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لینا اور تیسری قسم یہ ہے کہ کسی زندہ مسلمان شخص سے دعا کی درخواست کرنا یہ بھی انسان کے لیے جائز ہے کہ آپ سے میں کہوں کہ بھائی آپ میرے لیے دعا کریں آپ روزے دار ہیں یا آپ عمرے پر جانے والے ہیں سفر پر نکلنے والے ہیں آپ ہمارے لیے دعا کیجیے تو کسی زندہ مسلمان سے دعا کی درخواست کرنا یہ جائز وسیلے کے اندر یہ چیز شامل اور داخل ہے اگر یہ مراد ہے تو یہ چیز شریعت کے اندر جائز ہے اور اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں ان کی ذات کا مرتبہ ان کی ذات کا وسیلہ لینا ان کے جاہو مرتبے کا وسیلہ لینا ان کے مقام مرتبے کا وسیلہ لینا تو یہ چاہے زندہ ہو یا مردہ ایسی صورت میں کرنا حرام و ناجائز اور اگر انسان کی وفات ہو گئی مردہ ہے تو اس سے آپ دعا کی درخواست بھی نہیں کر سکتے اس لیے میں نے کہا کہ زندہ جو انسان زندہ ہے آپ کی بات کو سن رہا ہے آپ اسے درخواست کر رہے ہیں آپ اس کی بات کو سن رہا ہے آپ اس سے دعا کی درخواست کریں یہ چیز آپ کے لیے جائز ہے اگر کوئی وفات پا گیا ہے آپ کی بات کو سنتا ہی نہیں ہے لہذا اسے درخواست کرنا یہ عمش ہے حرام اور ناجائز ہے یہ کہ آپ کسی مردہ انسان سے کہیں کہ آپ میرے لیے دعا کر دیجئے وہ تو خود ہماری دعاؤں کا محتاج ہے وہ تو خود وفات پا چکا ہے اس کے اعمال کے دروازے بند ہو گئے نہ ہماری بات کو سنتا ہے نہ وہ گفتگو کر سکتا ہے نہ کچھ کر سکتا ہے اگر انسان مر گیا اسے غسل نہ دیں اسے آپ نہلائیں نہ جنازے کی نماز نہ پڑھیں تو زندگی بھر وہیں قیامت تک پڑا رہے گا اور اس کی لاش اور کچھ نہیں کر سکتا ہے آپ اسے چلاتے رہیں گے تو بھی آپ کی بات کو نہیں سنے گا وہ تو اس طریقے سے مرنے کے بعد کوئی کسی کی بات کو نہیں سنتا ہے ہاں اگر اللہ تعالیٰ سنوانا چاہے تو سنا سکتا ہے جیسا کہ واقعات ہوئے اللہ کے سر کے زمانے میں غزل بدر میں اور اس طریقے حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب انسان کو لوٹا دفن کر کے آتے ہیں تو چالیس قدموں کے تک جب اس کے قدموں کی آہٹ کو سنتا ہے یہ مخصوص حالات ہے ورنہ عموماً بندہ یا مردہ کسی کی بات کو نہیں سنتا ہے تو اگر یہ مراد ہے کہ زندہ مسلمان سے دعا کی درخواست کرنا جس کی میں نے تفصیل کی تو یہ چیز جائز ہے اور اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مرتبے کا اور اس کے مقام کا اور اس طریقے اس کے جاہو مرتبے کا وسیع لینا تو یہ چیز شریعت کے اندر حرام اور ناجائز ہے یہ ناجائز وسیع کے اندر یہ چیز آتی ہے اور یہ شرک کا ذریعہ اور سبب ہے لہذا اسے انسان کو بچنے کی ضرورت ہے دیتا ہے کہ صلاح و دہا کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ نماز ادا کرنے کے بعد اس جگہ پہ اس جگہ سے بالکل نہیں اٹھیں اور درمیان میں بات نہ کریں دیکھیے دو طرح کی نماز ہے ایک تو یعنی ایک حدیث میں آپ نے فرمایا جو آدمی اپنی جگہ پر رہتا ہے وہاں سے نہیں اٹھتا ہے پھر سورج نکلنے کے بعد نماز پڑھتا ہے تو جو عمرے کا اور حج کا وعدہ کیا گیا اس آدمی کو ملے گا ٹھیک ہے یہ مخصوص کنڈیشن میں یہ اس آدمی کے لیے جو اس پر عمل کرے گا اور جو عام صلاطلاضحا ہے کہ انسان چاش کے وقت میں جسے صلاط الاوابین کہا جاتا ہے یا <clears throat> صلاط الاضحاء ہے یہ جو نماز ہے اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے یہ تو اس کے لیے شرط نہیں لگائی گئی ہے وہ تو جو اجر اجر کا جو وعدہ کیا گیا عمرے کا اور حج کا اس شخص کے لیے جو اپنی جگہ پر فجر کی نماز کے بعد بیٹھا رہتا ہے اور اسی وضو سے سورج نکلنے کے بعد جو ہے جب نماز پڑھنے کا وقت کی اجازت ہوتی ہے اس وقت جو پڑھتا سلاۃ الشراق تو وہ اس کا ثواب ہے لیکن اگر انسان گھر پہ آ گیا یا اس طریقے سے ظہر سے پہلے پڑھتا ہے بارہ بجے یا ظہر کی نماز سے آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ پہلے ہی سلاط الابیم اور سلاط الضحاء کا بہتر وقت یہی ہے اس وقت پڑھتا ہے تو وہ جو اجر ہے وہ اس نماز کے لیے نہیں ہے وہ اجر اس نماز کے لیے ہے جو نماز پڑھنے کے بعد انتظار کرتا ہے اور بیٹھا رہتا ہے اس کے لیے وہ اجر ہے تو اگر اس کو کرے گا انسان تو وہ اجر پائے گا اور اگر عام سلاط الضحا پڑھے گا انسان تو وہ جو اجر کہا گیا اس کے اندر وہ اسے سوا ملے گا جی اللہ اللہ کیا قرآن پڑھ کے کے والدین نام پر بخش سکتے ہیں قبل اس کے کہ میں اس کا جواب دوں میں مرزا مزدور بھائی سے کہنا چاہ رہا تھا اور تمام سامعین سے بھی کہ دیکھیے اس کا اگر ہم وقت متعین کر لیں تو زیادہ بہتر رہے گا کیونکہ جتنا بھی آپ لوگ وقت متعین کر لیں کیونکہ یہ جیسے کہ ایک بجے سے لے کر کے دو بجے تک مان لیجیے ڈیڑھ بجے تک ایک بجے سے لے کر کے دو یا ڈھائی بجے تک کیونکہ اگر وقت سے زیادہ ہو جائے تو بعد میں لوگ اگتا جاتے ہیں اور اس طریقے سے لوگ پھر دھیرے دھیرے دور ہوتے جاتے ہیں کہ بہت زیادہ وقت لگتا ہے تو اگر وقت کو خاص کر دیں کہ بھائی ایک سے لے کر کے دو بجے تک یا ڈھائی بجے تک یا سوا دو بجے تک رہے گا ہمارا پروگرام تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ بہتر رہے گا ویسے میں تیار ہوں آپ لوگوں کے لیے دو بجے ڈھائی بجے تین بجے تک میرے لیے کوئی الحمد للہ مسئلہ نہیں ہے اگر ہماری ذات سے کسی کو فائدہ پہنچتا ہے تو میں اس کو اپنے لیے باعث سعادت اور خوش نصیبی سمجھتا ہوں تو ہمارے لیے کوئی بات نہیں ہے جس پر آپ لوگ اتفاق کر لیں اتنا آپ لوگ رکھیں تو یہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ دیکھا یہی گیا ہے کہ عام طور سے لوگ بعد میں تھک جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں بڑا لمبا درس بڑا لمبی بڑی لمبی گفتگو اور بہت زیادہ سوال و جواب وہی مقرر وہی چیزیں پھر لوگ اس کے اندر نہیں آتے ہیں اس لیے میں سمجھتا ہوں اگر ایک سے دو یا ڈھائی تک کر دیں سوا دو تک کر دیں تو میں سمجھتا ہوں اور جب وقت ہو جائے تو آپ اس کو ختم کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ بہتر رہے گا بہرحال سوال یہ ہے کہ کیا قرآن پڑھ کر کے اپنے ماں باپ کو بخشوا سکتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا کرنا صحیح نہیں ہے کہ قرآن پڑھ کر کے اس کا ثواب اپنے ماں باپ کو ہدیہ کر دیں یا اپنے ماں باپ کو اس کا ثواب یا کسی رشتہ دار کو اس کا ثواب بھیج دیں ایسا کرنا صحیح نہیں ہے قرآن اللہ رب الام نب نبی پر نازل فرمایا ہمارے نبی کی زندگی میں آپ کے تینوں بیٹوں کی اور تین بیٹیوں کی وفات ہوئی دو بیویوں کی وفات ہوئی لیکن اللہ رب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی وفات پر ان کے لیے قرآن پڑھنے کے اہتمام نہیں کروایا یا قرآن پڑھ کر کے اس کا ثواب ان کے کھاتے میں نہیں بھیجا خلفائے راشدین ہیں ان کے بھی عزیز و قارب کی وفاتیں ہوئیں انہوں نے بھی ایسا نہیں کیا اللہ کے سرک حدیث علیہ بسنتی و وہ سنت الخلفۂ راشدین المحدین ہماری سنتوں کو لازم پکڑو اور جو خلفائے راشدین ہیں ان کی سنتوں کو لازم پکڑو جو ہدایت یافتہ ہے تو یہ نہ ہمارے نبی کی سنت ہے نہ خلفائے راشدین کی سنت ہے قرآن کو اللہ رب العامی نے زندہ لوگوں کے لیے نازل کیا ہے آپ قرآن پڑھیے اور اس پر عمل کیے قرآن کے نزول کا اصل مقصد ہدایت ہے کہ ہم ہدایت کی نیت سے اس کو پڑھیں کہ اللہ نے جو کچھ بیان کیا اس کے اوپر ہم عمل کریں گے تو ہدایت اور رہنمائی کی نیت سے انسان اس کو پڑھے اور ثواب بھی انسان کو ملتا ہے تو اس کا پڑھ کر کے اس کا ثواب اپنے والدین کو ٹرانسفر کرنا یہ قطان جائز نہیں ہے اور اولاد جو بھی نیک عمل کرے گی اس کا ثواب ان کے والدین کو ملے گا اولاد روزہ رکھتی ہے اولاد نماز پڑھتی ہے اولاد حج کرتی ہے اولاد عمرہ کرتی ہے تو جو بھی وہ نئے کام کرتی ہے اس کا ثواب والدین کو ملتا ہے کیونکہ والدین نے اپنے اولاد کی اچھی تربیت کی دینی تربیت کی لہذا اس کا ثواب ان کو ملتا رہتا ہے ان کا ثواب جو ان کو ملتا رہتا ہے اور جو نیک دعائیں کریں گے اور اولاد جو دعا کرتی ہے اپنے ماں باپ کے لیے اس کا ثواب ان کو ملتا ہے لہذا قرآن پڑھنا یہ جائز نہیں ہے ایسے ہی جیسے کوئی آدمی نماز پڑھے اپنے ماں باپ کے لیے اور کہے کہ میں نے یہ ماں باپ کے لیے میں نماز پڑھ رہا ہوں اور اس کا سوا ماں باپ کو ٹرانسفر کر دے تو کیا جائز ہوگا سب کا جواب یہ ہوگا کہ نماز پڑھنا ان کے لیے جائز نہیں ہوگا کوئی انسان جمعہ کی نماز ان کے لیے پڑھے عید بقرعید کی نماز ان کے لیے پڑھے یا پنج وقتہ نمازیں ان کے لیے پڑھے یا عام سنتیں ان کے لیے پڑھے اپنے ماں باپ کے لیے تو قطن جائز نہیں ہوگا یہ دین کا دار و مدار وہی ہے اور وہی نام ہے قرآن اور حدیث کا لہذا جو چیز قرآن و حدیث سے ثابت ہوگی اسی سے چیز ثابت ہوگی انسان اپنی عقل سے اپنی طرف سے چیز اچھی ہے اس کو ثابت نہیں کر سکتا ہے لہٰذا ایسا کرنا جائز نہیں ہے آپ ان کے لیے دعا کریں آپ ان کے لیے صدقات و خیرات کیجیے ان کے لیے آپ عمرہ کیجیے ان کے لیے آپ حج کیجیے اگر وہ مقروض ہیں ان کا قرضہ ادا کیجیے یہ چیزیں آپ کے لیے جائز ہیں لیکن یہ عمل آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ قرآن پڑھ کر کے اس کا ثواب آپ ان کو ٹرانسفر کر دیں جی پروگرام کا شیڈول ایسا رکھا گیا ہے کہ ایک بجے سے دو بجے تک آپ کا درس رہے گا انشاءاللہ یا جب پینتالیس پچاس یا پھر ایک گھنٹے کا میکسیمم اس کے بعد دو بجے سے ڈھائی بجے تک سوال جواب کی نشست رہے گی ڈھائی بجے ہمارا پروگرام ختم ہو جائے گا تو ہمارے پاس میں اور بچے ہیں اگر کوئی کسی کا سوال آ رہا ہے اس میں لے لیتے ہیں ورنہ پھر ہم ختم کر سکتے ہیں ایک سوال یہاں پر آیا ہے کہ والد پر درود بھیجنا چاہیے چاہیے اور کیا ان کی مغفرت مغفرت کرنی کرنی کے لیے دعا والد پر درود بھیجنا والد پر درود بھیجنا یہ تو والد پر نہیں نبی پر درود بھیج جاتا ہے والد کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں کہ آپ ان کے لیے دعا کریں تمام مسلمانوں کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں تو آپ ان کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے اللہ ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ انہیں جہنم کے عذاب سے بچائے آپ اس طریقے سے اپنے والدین کے لیے دعا کیجیے جی ہاں درود یہ نبی پر بھیج جاتا ہے اور کسی پر درود نہیں بھیج جاتا ہے جی نہیں کوئی بات نہیں انشاءاللہ کوئی بات نہیں میں تیار ہوں کوئی بات نہیں ان شاء اللہ اچھا۔ مقام ابراہیم کے پیچھے سجدہ کیوں کرتے ہیں مقام ابراہیم کے پیچھے سجدہ نہیں نماز کیوں پڑھتی ہے جواب یہ سوال ہونا چاہیے مقام ابراہیم کے پیچھے نماز اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ اللہ ابامین کا حکم ہے اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تمنا اور آپ کی خواہش تھی کہ اللہ رب العالمین مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا دے تو اللہ تعالیٰ نے آیت تاری کہ وہ تخد مقام ابراہیم مسلح کی مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو اس لیے آپ دیکھیے کہ فرد نمازوں کی امامت مقام ابراہیم کے پاس ہی سے کی جاتی ہے اور مقام ابراہیم اس پتھر کا نام ہے جس پر چڑھ کر کے حطیب ابراہیم علیہ صلاۃ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی اور اس پتھر میں نشانے کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کو نشانات پیوست ہو گئے تھے اور اس کے اندر نشان بن گئے تھے تو یہ مقام ابراہیم کہا جاتا ہے تو یہ وہاں پر فرض نماز کی عمامت کی جاتی ہے اور وہاں پر جو ہے یہ نماز پڑھنا عمرہ کرنے والے کے لیے طواف کرنے والے کے لیے طواف کرنے والے کے لیے وہاں پر یہ نماز پڑھنا کیا ہے مستحب ہے ورنہ پورے خانہ کعبہ میں یا پورے مسجد حرام میں کہیں بھی وہ نماز پڑھتا تو اس کی تحیط طواف ادا ہو جائے گا وہیں پڑھنا انسان کے لیے ضروری نہیں ہے خاص طور سے بھیڑ بھاڑ میں انسان کو وہاں نہیں پڑھنا چاہیے جی ہاں تو یہ ہے کہ وہاں پر اسی لیے پڑھا جاتا ہے کیونکہ وہ سنت ہے وہاں پر نماز پڑھنا اور اللہ ابلامی نے جو ہے اس کا حکم دیا ہے جی ہاں جی جداک اللہ خیر بہت بہت شکریہ بس اتنی سی گزارش ہے کہ آپ لوگ ہر جمعہ اور ہفتے کو آپ لوگ آن لائن ہو زوم پر اور اس درس کو سماعت فرمائیں ایسے ہی ہر دن سمجھ لیجیے ہمارے مرزا منظور بھائی نے اعلان کیا ہے کہ سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق ایک بجے اور رات کے نو بجے فیس بک پر میرا درس ہوتا ہے اسے بھی سننے کی آپ لوگوں کو سمائے جو ہے درخواست کی جا رہی ہے یوٹیوب پر ہمارا یوٹیوب چینل ہے اسے بھی آپ لوگ جائیں اور پروگرام کو سنیں اور اس طریقے سے ہماری لنک ہے اس کو بھی جا کر کے سنیں کیونکہ اس لیے ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ وقت نکالیں اور اللہ کے دین کا علم حاصل کریں اور اللہ رب العالمین کا فرمانا کہ فعیدہ فرق فنصب جب فارغ ہو تو زیادہ زیادہ اللہ کی عبادت کرو ہمارے پاس فراغت اس وقت ہے ہمارے پاس فراغت ہے فراغت میں ہمیں عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں جب فراغت ہوتی ہے تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں کہ انسان کے پاس فرصت ہے تو انسان اپنے وقت کو ضائع برباد کر دیتا ہے اللہ نے کیا فرمایا سورہ علم نشرہ کے اندر سورہ انشرا کے اندر فعیدہ فرق تفنصب جب تم خالی ہو فارغ ہو تو عبادت کیجیے یکسوئی کے ساتھ اور دلجوئی کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بات کیجیے یعنی مکمل یعنی تو اس کے ساتھ میں اللہ رب العامن کی بات کیجیے تو یہ جب فرصت ہو تو ہمیں بات کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو الحمد ہمارے پاس فرصت ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے لہٰذا ہم کیا کریں لاک ڈاؤن میں اللہ رب العالمین کے دین کا علم حاصل کر یہ بھی ایک عبادت ہے اور بہت بڑی عبادت اللہ کے دین کا علم حاصل کرنا اور آپ کو جو بھی اس پلیٹ فارم سے بتائی جاتی ہے اللہ رب العامن کے حکم سے انشاءاللہ وہ کتاب و سنت اور صلاح وصلاثین کے نازی کے مطابق آپ لوگوں کو دین کی تعلیم دی جاتی ہے لہذا آپ لوگ وہاں جائیں فیس بک کو بھی اور یوٹیوب کو بھی اور ہماری جو لنک ہے اس کو بھی سماعت کریں اس طریقے سے اور اوقات میں بھی ہمارا جو ہے زوم پر پروگرام ہوتا ہے اس میں بھی آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ شرکت کریں یہی آپ لوگوں کو درخواست اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے زیادہ عمل کرنے کی توفیق جامع جزاکم اللہ خیر بہت بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رات میں تھوڑا بحث چلی سلاد کے بارے میں تو اس کی کیا ہے ذرا بتائیے ہمارے بھائی سوال کرتے ہیں صلاح و تصویر کے بارے میں کل بحث چلی تھی میں اپنے اسماعیل بھائی سے کہوں گا کہ ہمارے بڑے اچھے متعین ہیں خادم العلماء ہیں وہ بحث مت کیا کریں ان چیزوں میں جن میں بحث کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے سلاو و تصویر دیکھیے اس کے بارے میں علماء کے اختلاف ہے اور دو قسم کے علماء ہیں کچھ علماء تو اس کو کہتے ہیں غلط ہے سعودی عرب کے تمام علماء اسی بات کے قائل ہیں کہ یہ سلاح و تصویر یہ چیز ثابت نہیں ہے اور کچھ علماء اس بات کے قائل ہیں کہ نہیں صلاح و تصویر کا باقاعدہ ثبوت ہے اور انہی میں سے ایک بڑی ہستی بڑی شخصیت بڑے امام امام علامہ مجدد البانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے بڑے محدث تھے انہوں نے اس حدیث کی تصحیح کی ہے حسن قرار دیا غالباً اور حسن حدیث قابل عمل ہوتی ہے لہذا انسان اگر عمل کرتا ہے تو بھی ٹھیک کرتا ہے اگر نہیں کرتا تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس میں لوگوں سے ہی کہیں کہ بھائی علماء کی دو جماعت ہے اور یہ کوئی فرد اور واجب نہیں ہے کہ اگر نہیں پڑھیں گے تو گنہگار ہوں گے اور یعنی جس کا پڑھنا ضروری ہو تو اگر کوئی سال تصویر پڑھتا ہے زندگی میں ایک بار کبھی پڑھ لیتا ہے مہینے میں پڑھ لیتا ہے تو ان شاء اللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ بہتر کرتا ہے لیکن اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے تو ہم اس پر ملامت نہیں کریں گے یا اس کے بارے میں لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے تو یہی معتدل قول ہے جسے میں لوگوں کو کہتا ہوں اور لوگوں کو جب کوئی بھی طرح کے بارے میں پوچھتا ہے تو میں یہی کہتا ہوں کہ بھائی دیکھیے اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے اور کبھی اختلاف ہے کبھی اختلاف علماء کا لہذا پڑھ لینا میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ بہتر ہے اور اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے تو کوئی گنہگار نہیں ہوتا لیکن اس میں جھگڑا کرنا لڑائی کرنا یہ درست نہیں ہے جدا کم اللہ ہے جی